ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحریک کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی زمین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں اپنے دفتے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھوں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تصویر کے گیت گایا کریں اسی کی تحلیم کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اسی کی تقدیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں چنانچہ ارشاد ہوا وما خلط الجن والانس لیا ليعبدون کہ میں نے اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و ثنا کے بعد ارب عرب ان اور بے شمار شمار و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسابی وبارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ سراب و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام علیہ علی و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو وزیت فرما دیا تھا اور قسم کی صفات کو آپ کی ذات دس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب عرض کر اپنی کئی نفرت کو امام الہدا علیہ سلاد و تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر ہم نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ السلام و تسلیم کے قلب اتھر میں نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی دوسری سورج سورہ بقرہ کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کرسچینٹی یا عیسائیت کے حوالے سے بہت سی باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر چکا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے بنیادی طور پہ دو باتوں میں بحث کرنا چاہتا ہوں پہلی بات وہ بات ہے جس کے اوپر کا عقیدہ کھڑا ہے یعنی عقیدہ تسلیس یا مسیح علیہ صلاح والسلام ان کی ربوبیت کا عقیدہ یا ان کی علویدیت کا عقیدہ اور دوسری بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اور ان کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بائبل کے اندر جو کشمین گوئیاں موجود ہیں اگرچہ گردش دورہ نے اگرچہ ان کے علماء نے ان کے ربیوں نے ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے پادریوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سی تحریفات کی اور بہت سی ایسی باتوں کو مٹا دیا جو حضرت آقا علیہ صلاح السلام کی ذات گرامی کے بارے میں تھی لیکن آج بھی تحریف کے باوجود تبدیلی کے باوجود تغیر کے باوجود انجیل اور بائبل کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بھی موجود ہیں ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں تو انہی دونوں موضوعات کے حوالے سے آج میں اپنی جنگ گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ صلاح السلام ان کو عیسائی رب العالمین بھی مانتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات گرامی بھی مانتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ان دیدی کے حوالے سے دو سیاسی باتوں کو اٹھنا چاہوں گا جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام وہ نہ رب تھے نہ علا تھے بلکہ الہ العالمین کی پوجا کرنے والے اس کی پرستش کرنے والے اس کی ذات کے سامنے جھکنے والے اس کی بارگاہ میں آتے ہوئے لڑانے والے اس کے ولی اور اس کے نبی تھے تو پہلی بات جس کا اظہار میں متعدد مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں وہ مسیح علیہ صلاح کی پیدائش کے حوالے سے ہے کہ اشکال جو عیسائیوں نے کھڑا کیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاح والسلام السلام دن باپ پیدا ہوئے چنانچہ عیسیٰ علیہ صلاح والسلام چونکہ ان کا کوئی باپ موجود نہیں تھا اس لیے لاہود دارے وحود رب العالمین ہے تو اس زمین کے رد پر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی بہت سی باتیں تو پہلے بھی رکھ چکا ہوں جن میں سے سر اس بات یہ تھی ان ماسال عند اللہ کا ماسل آدم خالہ کابل سننا کار کن فورا کن جو مالک کائنات آدم کو بن مار بن باپ کے پیدا کر سکتے ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ سلاد السلام کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتے لیکن اصل بات جو بائبل کے حوالے سے یا انجیل کے حوالے سے قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاد السلام جن کے بارے میں یہ اناجیل اربا لکھی گئی ان میں سے پہلی انجین کو دیکھیے جہاں سے نامہ جدید شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ کو یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئے گی مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نظرہ نصب گویا کے عیسائی اس بات کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلاد السلام وہ نسلی اعتبار سے داود کے بیٹے ہیں وہ نسلی اعتبار سے ابراہیم علیہ سلاد السلام کے بیٹے ہیں جب انہوں نے خود یہ بات کہی مسیح ابن داود ابن ابراہیم کا گزرا نصب تو گویا کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سید نہ عیسا علیہ السلام سلام وہ رب کے بیٹے نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں داود کے بیٹے ہیں اور انسان کا بیٹا وہ انسان ہوتا ہے نبی کا بیٹا ہو ولی کا بیٹا ہو شہید کا بیٹا ہو صدیق کا بیٹا ہو بڑے سے بڑے سال انسان کا بیٹا ہو کتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے لیکن وہ اپنی انسانیت کے منصب سے اوپر نہیں ہو سکتا اور دوسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے مسلمان اس بات کا چوزہ رکھتے ہیں جب سید عیسیٰ علیہ صلاد والسلام کی ملاوت ہوئی جناب مریم کمواری ہوئی ان کی شادی نہ ہوئی تھی وہ مسجد کے اندر ہیکل کے اندر یا عبادت گاہ کے اندر مالک کائنات کی عبادت کے اندر مشغول تھی جناب جبرین امین علیہ اللاد والسلام ان کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی نویر لے کے آئے ان کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی ولادت کی بشارت لے کے آئے لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ اس سے بالکل برعکس ہے عیسائی یہ بات کہتے ہیں ان کے لٹریچر کو اٹھا کے دیکھیے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جب عیشا علیہ سلاد السلام پیدا ہوئے جناب مریم شادی شدہ بھی ان کا نکاح یوسف نجار کے ساتھ ہو چکا تھا اور علاقے کے رہنے والے کریا کے رہنے والے جناب عیسیٰ علیہ سلاد السلام کو یوسف نجار کا بیٹا سمجھتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے بائبل کے اندر جو شجر نصب سید عیسیٰ علیہ سراب السلام کا موجود ہے وہ جناب مریم کے حوالے سے نہیں بلکہ یوسف نجار کے حوالے سے ہے دونوں شجر نصب لکھنے والے عیسائی بائبل نے نے اس بات کو لکھا عیسیٰ جس کا بات یوسف نجار تھا عیسا جو یوسف نجار کے گھر پیدا ہوا ذرا اس بات کے اوپر ووٹ لیے مسلمان تو یہ بات کہتے ہیں انشا کلمت اللہ ہے روح اللہ ہے عیسا عمر ربی سے پیدا ہوئے عیسا مالک کائنات کے موٹے میں پیدا ہوئے عیسا علیہ السلام رب کے حکم سے پیدا ہوئے لیکن عیسائی وہ کیا کنگا رکھتے ہیں عیسائی اس حالت میں پیدا ہوئے مریم یوسو جار کے نکاح میں آ چکی تھی عیسا ایسے عالم میں پیدا ہوئے کہ لوگ ان کو یوسو جار کا بیٹا کہتے تھے عیسا ایسے عالم میں پیدا ہوئے کہ کریا کے اندر مشہور تھا عیسا یوسو جار کے بیٹے ہیں گویا کے مسلمانوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ اللہ السلام کے حوالے سے وہ عقیدہ رکھا جو عیسائیوں کا بھی عقیدہ رہی عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اللاۃ السلام کو دوسرے نجار کے بیٹے کے طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں جناب داود کا بیٹا بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ اللہۃ السلام کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی بائبل کے اندر سید نہ عیسیٰ علیہ السلام السلام نے جب بھی اپنا ذکر دیا ابن آدم کے حوالے سے کیا وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے آدم کا بیٹا ابن آدم ابن آدم یہ کام کرے گا آدم کا بیٹا وہاں جائے گا آدم کے بیٹے کی تو ہوں جائے گی آدم کا بیٹا صبر بجائے گا آدم کا بیٹا کھانا کھائے گا اور بائبل کے اندر آدم کے بیٹے کے حوالے سے سید عیسیٰ علیہ صلاحت اسلام کے ساتھ نقولے موجود ہیں ساٹھ جملے موجود ہیں جب سید عیسیٰ علیہ سلاد خود بار بار اپنے آپ کو عالم علیہ صلاح اسلام کا بیٹا کہتے ہیں تو عیسائیوں کو اس بات کی کیا تکلیف ہے وہ سید عیسیٰ علیہ سلاد اسلام کو رب العالمین کہتے ہیں العالمین کہتے ہیں ان کے پاس اس عمر کی کوئی دلیل موجود نہیں ان کے پاس اس کہنے کی کوئی ایسی بات موجود نہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات کہی قومی کتاب جن کا ہارا اور سارا دن بھی نرمی ان جب لوگ کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں جب لوگ کسی بات کے اوپر چین دیتے ہیں تو ان کے پاس یا تو کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے یا مالک کائنات کی بہت ہونی چاہیے اور ان کو کہو ہاتھ برہانت ان کو ہانسی صادقین وہ اگر تمہارے پاس اپنے کھیت کی کوئی زمین موجود ہے اس زمین کو لے کے آؤ لیکن اگر تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ویسے ہی تم ملجتے ہو ویسے ہی لڑتے ہو بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرتے ہو تو پھر ان کو یہ بات کہو ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتے ہم تمہارے ساتھ انہیں سمجھتے نہیں ہم تمہارے ساتھ تمہارے سامنے اپنے دلائل نہیں رکھتے بلکہ ہم تم کو کیا کہتے ہیں تالو نبو ابنا انا و ابنا تم و نشانا و نشا تم وان فسنا وان فسا تم سم نب تل سنجل لانت اللہ الطالبین اللہ کہتا ہے پھر ان کا علاج مناورہ نہیں پھر ان کا علاج بحث و مباحثہ نہیں پھر ان کا علاج اور سے مباہلے کی تلوار ہے ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں اپنی بیویوں کو لے کے آئیں اپنی جانوں کو لے کے آئیں اور پھر اس بات کا اعلان کیا جائے سمن نب تند ناندہ نیل ہم تمہارے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ کی لانت اور اس کے اوپر جھوٹا ہے تو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی ولادت کے حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام وہ داود علیہ صلاح السلام کی نسل میں سے ہے ابراہیم علیہ صلاح السلام کے بیٹے ہیں اور اسی طرح انہوں نے جو سجرا نسل نقل کیا اس نے سجرا نسل کو جناب آدم علیہ صلاح السلام تک پہنچایا اس کے بعد جو دوسری بات جناب عیسیٰ علیہ صلاح ان کی ربوبیت کی نفی کرتی ہے وہ دوسری بات یہ ہے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام وسلم پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے دیگر شیرہار بچوں کی طرح اپنے ماں کے پاس سے اپنی خوراک کو حاصل کیا اگر اس بات کا گمان کر لیا جائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وسلم معاذ اللہ عرب تھے ذرا غور کے لیے رب اپنی پرورش کے لیے اپنی غذا کے لیے اپنی براد کے لیے اپنی حاجات کے لیے کس کا محتاج ہے ایک عورت کا محتاج ہے اور اسی وجہ سے مالک کائنات نے یہ بات کہی مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول واؤن صدیقہ کانا نقل کام انظر کہنے والے ذرا ان کو ذرا بلاؤ ان سے پوچھو کیا عیسیٰ کھانا کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا تھا کیا عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی اگر جناب عیسیٰ علیہ سلیہ السلام کو بھوک لگتی تھی تو اس بات کو سمجھ لو عیسیٰ رب العالمین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رب کھاتا نہیں بلکہ اب کھلاتا ہے اور آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ سید عیسیٰ علیہ السلام السلام جب وہ جوان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بائبل کے اندر یہ بات منقول ہے وہ انجینئر کے اندر کے پاس جاتے ہیں ذرا اس نقطے کو اس واقعے کو بصیرت کی آنکھوں کو کھول کے سننا ذرا توجہ کے ساتھ سننا وہ انجینئر کے دراز کے پاس جاتے ہیں جب قریب پہنچتے ہیں دراز کے اندر کسی انجینئر کو نہیں پاتے اس کے بعد جب انجینئر سے حالی درخت کو انجینئر سے حالی پاتے ہیں اس کو بدوا دیتے ہیں اگر ساری عمر کرے کسی قسم کا پھل نہ ہوئے تو انجیر کے اندر یہ انجیر کے اندر یہ بات موجود ہے انجیر کا درد وہیں پر خشک ہو کے جل جاتا ہے اب ذرا کیجیے جس شخص کو آپ رب کہہ رہے ہیں اس کو اس بات کا علم نہیں انجیر کے درخت کے اوپر انجیر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا انجیر کے درخت کے اوپر انجیر موجود نہیں اگر وہ رب ہوتے تو بھی کے درخت کے قریب جانا دوبارہ نہیں کرتے لیکن انجیر کے درخت کے قریب گئے انجیر کو انجیر کو ڈھونڈا گا جب انجیر کو نہ پایا انجیل کے دور پر بدوا دی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہوئی جناب دوسروں کے حالات کو بڑی دور کی بات ہے غیب کے حالات کو بڑی دور کی بات ہے چند دور کے فاصلے کے اوپر جو درخت موجود ہے جو انجیل کا دات ہے اس کے بارے میں اس بات کا علم نہیں کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے اور مالک کائنات اس کے علم کا عالم کیا ہے وہ تھے بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ کے اندر قید جناب یونس علیہ سلاد اسلام کی فریاد کو بھی سنتا ہے اور اس مالک کے علم کا عالم کیا ہے اگلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے پچھلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے اور اس مالک کے علم کا عالم کیا ہے اندھیرے پتھر کے اوپر رینے والی سیا چوری جب وہ قدم اٹھاتی ہے مالک کائنات اس کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں اور مالک نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوا عالم لکھوں ارحان شاہ تم من الحاوی بھائی رام تم مجنہ تم سنگھ بجن وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے اور وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے امیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام السلام ان کو رب کہنے والے ذرا اس بات کا جواب دے جو مسیح علیہ السلام السلام انجیر کے درخت کے اوپر لگی ہوئی انجیر کی کیفیت پر ہی جانتے وہ انسانوں کی مشکلات کو کیسے جانیں گے انسانوں کی حاجات کو کیسے جانیں گے جو اپنی رضا کو نہیں جانتا وہ زمین کائنات کو رلت کیسے پہنچائے گا جس کو اپنی ضرورت کی جگہ کا پتا نہیں وہ لوگوں کی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ سلام وسلام ان کے حوالے سے انجیل کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ سلاد السلام ان کو پھانسی میں کہا جانا تھا یا ان کو گرفتار کیا جانا تھا تو سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح رات جب مالک کائنات ان کو اس بات کی وہی کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو گرفتار ہونے والا ہے جبلے بیتون بجاتے ہیں اذرا بات کو روس سنیے لوکا کی انجیل کی روایت ہے جبل بیتون بجاتے ہیں روتے ہیں بے چین ہے دل بڑھاتے ہیں مالک کائنات سے سوال کرتے ہیں اللہ مجھے بچانے دل پھر بھی نہیں گھیرتا مالک کائنات آسمان سے ایک کھڑکی کو کھولتے ہیں اس کھڑکی میں سے ایک فرشتہ نکلتا ہے جناب سید عیسیٰ کو یہ بات کہتا ہے عیسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں مالک تمہارا ساتھ دے گا لیکن پھر بھی کیا کثیت ہوتی ہے فرشتے کے ڈھارس بنانے کے باوجود جناب کی گھبراہٹ میں کمی نہیں ہوتی اپنے شگردوں کے پاس آتے ہیں اپنے ہماریوں کے پاس آتے ہیں ان کو سویا ہوا پاتے ہیں ان کو جگاتے ہیں کہتے ہیں میرے ہماری تم سو رہے ہیں تمہیں یہ پتہ نہیں میری کیا کیفیت ہے ذرا اس بات کے اوپر غور کیجیے اگر جناب عیسیٰ علیہ اسلام ان میں ربوبیت کا کوئی وسط موجود ہو تو ان کو سہارا دینے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت نہ تھی کیا فرشتہ کبھی اپنے رب کو بھی سہارا دے سکتا ہے کیا فرشتہ کبھی اپنے مالک کو بھی سہارا دے سکتا ہے اور فرشتہ کس کو سہارا دیتا ہے سن سکالی نسل ثقاع مرائے گا اللہ ذرا باد شروع بھی جنت لبی کل بند ابھی جو لوگ ایمان لے کے آئے جنہوں نے ایمان کے پر استقامت کو اختیار کیا جو ایمان لیے یعنی مشکلات کو برداشت کرتے رہے جب ان کی موت کا مدد آتا ہے مالک کائنات ان فرشتوں کا نروس فرماتے ہیں فرشتے ان کو کیا بات کہتے ہیں اے ایمان والوں ڈرنے کی ضرورت نہیں رنگ کھانے کی ضرورت نہیں مالک کائنات نے تمہارے لیے جنتوں کا تیار کر دیا ہے فرشتہ تو مومنین کے سہاروں کے لیے آتا ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے مسیح علیہ السلام السلام کو رب ماننے والے یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتہ ان کی بنا بناتا رہا ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہا جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے زمین عیسائیت کو اس بات کا چیلنج ہے حوالہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اسلام جب نے کے اوپر بکول لوں کا فرشتہ ان کی ڈھارس نہیں لگاتا رہا اگر فرشتہ نے ان کی ڈھارس بنائی تو جناب مسیح رب کے بندے ہیں رب کے رسول ہیں مگر ان میں کوئی ربوبیت کا اثر موجود نہیں اور آئیے اس سے بھی آگے بھی ایک بات دیکھتے ہیں کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ صلاح السلام کو گوشت گوشت کے پتلے تھے اس لیے موت کے خوف کی وجہ سے ان کے اوپر خوف تاری ہو گیا لیکن جہاں تک تعلق ہے علم کا ہمارا یہ عقیدہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت سر آنے والے دن کو بھی جانتے ہیں اور ان کو ہر ہر حساب کا پتا ہے زمانے میں کوئی گھڑی ایسی نہیں کوئی صبح ایسی نہیں کوئی شام ایسی نہیں جس کے بارے میں مالک کائنات نہیں جانتے لیکن مرکز کیا بات کہتا ہے کہتا ہے سید عیسیٰ علیہ سلاد وسلام نے ایک مرتبہ قیامت کی ہول لاٹھیوں کے بارے میں گفتگو کی اور قیامت کی ہول لاٹھیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگے اس قیامت کی گھڑیوں کو نہ تو عیسیٰ جانتا ہے نہ مالک کائنات کے مقرم ملائکہ جانتے ہیں قیامت کی اس گھڑی کو اگر کوئی جانتا ہے صرف رب العالمین جانتا ہے عیشا نے اس بات کی وضاحت کر دی قیامتی گھڑیوں کا علم نہ تو عیشا کو ہے نہ جبریل کو کو ہے ہے نہ صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے اور قرآن مزید نے بھی اظہار کیا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی اے محمد علیہ السلام ان کو بتلا دیجیے لا یو ہاں وقت اللہ ہوں اور سن لو قیامت کبھی ایسا نہیں ہوگا جب دودھ پلانے والی دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جو میں یسین المرحوم آئی جس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا بس صاحبت ہی بنی ہی جس دن شور بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا جس دن ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی یہ کل من ہم یوم شان یبنی گی جس دن ہر آدمی اپنے اپنے چکر میں ہوگا جس دن کا عالم یہ ہوگا وہ کرن نہ سکارا تم یہ بات محسوس کرو گے لوگ حالت نشے کے اندر ہے بما بھی شفا لیکن وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے بلا کنہ آزاد اللہ ہی شریف لیکن اس دن اللہ کا آزاد بڑا شریف ہوگا وہ دن وہ ہوگا جس دن سورج جائے گا وہ دن وہ ہوگا جس دن تارے جھل جائیں گے وہ دن وہ ہوگا جس دن پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے لیکن اس دن کی کیفیت کا پتا ہے اس دن کی حقیقت کا پتا ہے لیکن اس گلی کے بارے میں حال اللہ اس گلی کو مالک کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا جب عیسا علیہ سلاد وسلام بطول مرکز بطول بائبل اس گھڑی کو نہیں جانتے اور صرف اور صرف مالک کائنات اس گھڑی کو جانتے ہیں تو عیسائیوں کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا جناب عیسا نہ تو الہ ہے نہ عیسا علیہ السلام وسلام رب ہے بلکہ عیسا علیہ السلام والسلام یا تو عبد اللہ ہے یا رسول اللہ ہے یا کلیمت اللہ ہے یا روح اللہ ہے اور ان میں ربوبیت کا کوئی بھی اثر موجود نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلط ان کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی جب سولی کے پلٹکانے کا وقت آتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام شیر مار کے یہ بات کہتے ہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو نے مجھے کے اوپر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اے میرے خدا تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اب ذرا غور کیجیے اس مکالمے کی رابطہ کے اندر اتریے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے اے میرے علاج تو نے مجھ کو تنہا چھوڑ دیا مانا کیا ہے ادا اوپر ہے عیشا فائل ہے ادا اوپر ہے عیشا عبد ہے اوپر معبود ہے نیچے پکارنے والا ہے اوپر ادا ہے نیچے رسول اللہ ہے اوپر موت کے اوپر غالب آنے والا ہے نیچے مٹ جانے والا ہے اوپر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے نچلے کو سنا ہے اوپر والا کل ہے نیچے والا مجبور ہے اوپر والا والے کی مرضی چلتی ہے نیچے والے کی مرضی نہیں چلتی اوپر والا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نیچے والے کی مرضی پوری نہیں ہوتی اوپر والا چاہے اپنی بات کو پورا کرے نیچے والا اس کو مجبور نہیں کر سکتا اوپر والا چاہے اپنے وعدے سے منرب ہو جائے نیچے والا اس کو جکا نہیں سکتا مانا کیا ہے ایک ذات نیچے ہے ایک اوپر ہے ایک مجبور ہے ایک مختار ہے ایک شائل ہے ایک داتا ہے ایک خالی ایک محلوق ہے ایک فانی ہے ایک باقی ہے ایک عمل سے ہے رہے گی ایک پیدا ہوا ایک مر جانے والا جب یہ ساری کی ساری باتیں طے ہیں تو حضرت عیشا علیہ السلام السلام ان کی ربوبیت تم کس منہ سے اعلان کرتے ہو اور پھر اس سے بھی آگے کی بات دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام السلام صرف ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ انہوں نے یہ بات کہی اے میرے خدا سے جی مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا بلکہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو پھانسی کے پلٹکا دیا گیا اور پھانسی کے ہی نہیں لٹکایا گیا بلکہ پھانسی کے پلٹکانے سے پہلے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے اوپر تھوکا گیا ان کی توہین کی گئی ان کو مارا گیا اب مجھے ذرا ایک بات بتلائیے اس چیز کو خالق سمجھتے ہیں جس کو آپ خالق اور مالک سمجھتے ہیں جس کو آپ رب اور مددگار سمجھتے ہیں جس کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوتا ہے آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے زمین کا آئنا جمع ہو جائے اس میں غالب نہیں آ سکتی زمین کا آئنا جمع ہو جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جمی کا آئنا جمع ہو جائے اس کو مغلوب نہیں کر سکتی کہ جناب صدیق اکبر نے جناب فاروق اعظم نے اور جناب جنورین نے حق کے خلافت کو جناب حیدر کرار سے کر لیا تھا ذرا وہ کیجیے سلسلے سارے کے سارے وہی ہیں جب مالک کائنات کو حاضر روا نہیں مانا جاتا جب کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے چاہے وہ جناب عیسیٰ کی لات ہو چاہے جناب محمد کریم کی لات ہو جناب حیدر کرار کی لات ہو سب کے عجیبے کے اندر ایک خاص قسم کی بے وقوفی ہوتی ہے سب کے عجیبے کے اندر ایک خاص قسم کی ٹھوکر ہوتی ہے وہ مشکلات کو نہیں دیکھتے وہ محتاجیوں پر نہیں دیکھتے وہ ناہمیوں پر نہیں دیکھتے وہ مسائل کو نہیں دیکھتے جو انبیاء کی زندگی میں آتی ہیں جو ان کی ساری کی ساری زندگی کے اندر جو نشے و فرار آتے ہیں ان کے اوپر وہ نہیں کرتے کوئی بات کو بغیر کسی دلیل کے بات بنا کے نور میں نور اللہ کہنا شروع کر دیا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا ذکر ہے بائبل کے اندر آپ مجھے ایک بات بتلائیے بیٹے کی آرزو کس کو نہیں ہوتی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد اولاد ندیمہ اس کے گھر کے اندر ہو لوگ سمجھتے ہیں جائیداد کا وارث بھی پیدا ہوگا خاندان کا نام بھی چلے گا محمد کریم علیہ والسلام کو مالک کائنات نے بعد روایات کے مطابق تین اور بعض روایات کے مطابق چار بیٹے عطا فرمائے جناب قاسم بھی پیدا ہوئے جناب طیب بھی پیدا ہوئے جناب طاہر بھی پیدا ہوئے جناب ابراہیم بھی پیدا ہوئے اور ابراہیم جب پیدا ہوئے آقا نے ان کے چہرے کو دیکھا بہت پیارے لگے جب ان کے اوپر پیار آیا تو امام المحدین کے نام نامی کے اوپر ان کا نام جناب ابراہیم رکھا اب ابراہیم میرے آقا کے دل کی دھڑکن بھی ہے ان کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے ان کی نگاہوں کا نور بھی ہے اور آقا کون ہے امام کائنات ہے حاکم الرسول ہے وہ ابراہیم حضرت آقا کے آنگن کے اندر بڑھاپے کا آپ کا سہارا بن کے جب وہ پھول کھلتا ہے آتا تو جب ان کے اوپر پیار آتا ہے وہ لوگوں سے گزارتا ہے اٹھارہ مہینے کا ہوتا ہے موت اس کے اوپر وائد ہوتی ہے آقا علیہ صلاح اسلام کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں آقا الفاظ کہتے ہیں انا بھی پڑھا کی کا یا ابراہیم المحدون ابراہیم تیری جدائی نے ہم کو گمزرا کر دیا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو مالک چاہتا ہے جو اس کا نبی چاہے وہ وہ نہیں ہوتا جو مالک کائنات چاہے وہ ہوتا ہے اور مالک کائنات نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ آسمان کی بلندیوں سے یہ بات کہی ولیوں کے گھر بچے ہو سکتے ہیں شہیدوں کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں سلاحا کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں صدیقین کے گھر بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن عرض اپنی تقدیر کی بات کرتا ہے اپنی تدبیر کی بات کرتا ہے اپنے غلبہ کلی کی بات کرتا ہے کیا کہتا ہے ماں کانا محمد البا رسول اللہ و خاتم النبیین وہ سن لو تیرے سر کے اوپر تاج حق میں شاطم عہدے کوثر بھی ہوگا تو شاب عہد محشر بھی ہوگا تیرے مقدر میں مقام محمود بھی آئے گا تو شکیل المدین بھی ہوگا تو مدثر و مدمن بھی ہوگا یاسین و بھی ہوگا حاتم المعصومین بھی ہوگا لیکن پیارے حبیب سب چیزوں کے ہونے کے باوجود تیرے مقدر کے اندر بیٹا موجود نہیں وہ ہے جو مالک چاہتے ہیں اور انجیل کے اندر بھی حقیقت کو بارہ مرتبہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ صلاح السلام ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے پر غالب نہیں آئی بلکہ اللہ کی مرضی جناب عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی مرضی کے پر غالب آتی رہی اور عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے بارے میں ان کی ربوبیت کی نبی کے حوالے سے ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کر کے اس سے آگے چلا جاتا ہوں جب عیسیٰ علیہ صلاح السلام چھوٹے سے بچے تھے بائبل کیا بات لکھتی ہے سید نہ عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے مالک کائنات نے ابلیس کو بھیجا ابلیس جناب عیسیٰ کو لگاتا رہا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کے امتحان ہوتے رہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام السلام ابلیس کے جھانسے میں نہیں آئے ابلیس کے اوپر غالب آئے ذرا مجھے ایمانداری ان سے بات بتائیے کیا کبھی الہ العالمین کی آزمائش ابلیس کر سکتا ہے کیا رب العالمین کو شیطان آزما سکتا ہے کیا رب کائنات کی آزمائش کے لیے ابلیس کو بھیجا جا سکتا ہے کیا شیطانی اثرات مالک کائنات کے مرتب ہو سکتے ہیں کیا شیطان مالک کائنات سے نلبہ پا سکتا ہے جہاں میں یہ بات ثابت ہوئی جب شیطان کے ذریعے جب ابلیس کے مسلوں کے ذریعے جناب عیسیٰ کو آزمایا گیا جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا جب وہ اپنی مراحل کے ذریعے ابلیس اور ان کے نفس کی آپس میں کشمکش کی گئی عیسیٰ علیہ السلام السلام نے اس پہ غلبہ پایا تو وہ اللہ نہیں تھے بلکہ عبد اللہ تھے رسول اللہ تھے یہ ساری کی ساری باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہی بات جو مالک کائنات نے کہی سمن اور انا یو فکون اور پھر بھی یہ ظالم جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کے اوپر آئے اور جن کو رات کہنے لگے وہ رات کو دن کرنے لگے آپ اسے باہر لے کے جانے کے سورج نکلا ہوا ہے ظالم یہ رات نہیں وہ کہے چاہے سورج نکلا ہوا ہو میرے لیے یہ رات ہے ظالم اندھیرا کہاں ہے چاہے اندھیرا نہ ہو میرے لیے یہ رات ہے ظالم ستارے کہاں ہے چاہے ستارے موجود نہ ہو میرے لیے یہ رات ہے تو آپ ایسے سے کیا بات کر سکتے ہیں آپ اس کو یہی بات کہہ سکتے ہیں اب مناظرے کے دروازے بند ہو چکے ہیں مباحلے کا دور شروع ہو چکا ہے آؤ اگر تم اپنے موقف کے اوپر سچے ہو جاؤ اپنے قبیلے والوں کو لے کے آؤ اور آج تک نجران کا جس طرح سید آتا کے مقابلے میں نہیں آ سکا آج یہ چیلنج ہے کائنات کے بشپ جمع ہو جمی کائنات کا سب سے بڑا پوپ جمع ہو جائے کسی اتنا سے اتنا مسلمان کے مقابلے میں معافر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس عقیدہ تو عید موجود ہے تم شرک کے نظردار ہو شرت شرم مدار کبھی عقیدہ ہے تو عید کے ماننے والوں سے پروار بھی نہیں سکتے لیکن اگر عقیدہ ہے تو عید کا دعوے دار اللہ اگر ہو جراب علی حیدر مصیبتیں کو ٹالنے والا کہتا ہو کتابیں تقدیر کو لکھنے والا کہتا ہو تو اس کے عقیدے کے اندر عیسائیوں کے عقیدے کے اندر ذرا برابری فرق موجود نہیں یہاں تک تو بات تھی جو رد عقیدہ رسیز کے حوالے سے تھی اس سے اگلی بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام نامی کے حوالے سے جو بائبل کے اندر کشین گوئیاں موجود ہیں میں ان کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت نے صرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جس کی حفاظت مالک کائنات کے ذمے تھی ان نغ ذکر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے اس کی آیات کی حفاظت ہمارے ذمے اس کے نقطوں کی حفاظت ہمارے ذمے اس کے حروف کی حفاظت ہمارے ذمے اس کے معنی کی حفاظت ہمارے ذمے اس کی تصویر کی حفاظت ہمارے ذمے جمی کائنات جمع ہو جائے اس کا ایک لفظ کو بدلنا بڑی دور کی بات ہے اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتی اور حرف بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے کی بات ہو یا باولس کی بات ہو یا زبر کی بات ہو یا زیر کی بات ہو یا پیش کی بات ہو قرآن مریض کی زبر بھی نہیں بدلی جا سکتی پیش بھی نہیں بدلی جا سکتی اس لیے کہ اس کی حفاظت علماء کے ذمے نہیں بلکہ مالک کائنات کے ذمے ہے اور جس کی حفاظت مالک کائنات کے ذمے ہو زمین کائنات جمع ہو جائے اس کو ذرا برابر بھی بلند نہیں پہنچا سکتی لیکن انجیل کے بارے میں ہمارا عقیدہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے ان نور کی علامات بھی تھیں اور یہ وہ کتابیں تھیں جن میں قوانین شریعت بھی موجود تھے اور ان قوانین شریعت کی روشنی میں علماء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل اپنے لوگوں کے مسائل کو سالو بھی کیا کرتے تھے ان کے درمیان حکموں کو نافذ بھی کیا کرتے تھے سارے کے سارے معاملات بڑی میں چلتے تھے لیکن ایک معاملہ جو ان کتابوں کے اندر تھا جو قرآن سے جدا تھا وہ معاملہ کیا تھا مفت میں ان کتاب اللہ ہی ان کی حفاظت اللہ کے ذمے نہیں تھی ان کی حفاظت علماء کے ذمے تھی چونکہ علماء کے ذمے تھی اس لیے ان میں بھی ہوتی رہی ان میں ترامین بھی ہوتی رہی ان میں رویزیں بھی ہوتی رہی ان کی ایڈیٹنگ بھی ہوتی رہی اس لیے تو راز اور انجیل آج اس حالت کے اندر موجود نہیں جس حالت کے اندر اس وقت موجود تھی جب جناب عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی یا جناب موسا علیہ صلاحت اسلام کے اوپر نازل ہوئی لیکن مالک کائنات کے کہے ہوئے باتوں کا کیا کہنا کہ مالک نے جن باتوں کو کلام اللہ میں کہہ دیا آج بھی اگر کوئی سائز بصیرت موجود ہو وہ آج بھی ان مماتوں کو نلامات کو چلا اور انجیل کے اندر سے باہر نکال سکتا ہے مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات کہی تھی یا جیدو رتو فی ہوں والانجیل کہ پیارا نبی وہ ہے جس کا نام نامی اور اسم گرامی انجیل کے اندر بھی موجود تھا کے اندر بھی موجود تھا شعبے سابقہ کے اندر بھی موجود تھا کوئی صحیح سیدواسا نہیں گزرا جس کے اندر محمد علیہ السلام السلام کا نام نام بھی موجود نہیں تھا اور محمد علیہ السلام السلام کی امتیازی حیثیت اور پوزیشن اس دن دن سے موجود تھی جس عالم اروا میں مالک کائنات نے سارے کے سارے میاں کو جمع کر کے ان کے سر کے اوپر تاج کو رکھنا تھا جس کا ذکر مالک کائنات نے سورہ عالم عمران کے اندر کیا ہے مالک کائنات کیا کہتے ہیں ذرا قرآن مجید کی بات سن لیجیے اس کے بعد انجیل کے حوالوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جن کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر موجود ہے وائی جہاں اللہ عمشا کا نبی لما آتے کم ان کتاب ان بحکمہ سما جا تم رسول مصدی کل امام آتم بھی والا تن سرنا ہوں کالا کر تم تم ملا مالی کو مشری وکر اللہ کالا فشا شاہرین کال میں اڑوانے جب بھی روحوں کو رشموں کے لباس نہیں پہنائے گئے تھے میں نے آدم کی روح کو بلایا تھا میں نے جناب نو کی روح کو بلایا تھا جناب ابراہیم بھی آئے اسماعیل بھی آئے زکریہ بھی آئے یحییٰ بھی آئے عیسیٰ بھی آئے الیاس بھی آئے یونس بھی آئے لوت بھی آئے داود بھی آئے سلیمان بھی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کو بلایا کہا اللہ کس نے بلایا ہے کہا تم وہ لوگ ہو جن کے سروں کے اوپر میں تاج امامت رکھنے والا ہوں لیکن کہا اگر تمہاری زندگیوں کے اندر عبداللہ کا لفظ جگر اور آمینہ کا نور نظر آ جائے تو تم نے اپنی امامت کو نہیں چلانا بلکہ اس کی امامت کو جھنڈوں کو اٹھانا ہے جس کی قیادت و رسالت عالم اروا کے اندر طے ہو چکی تھی پھر اس کا ذکر کیوں نہ صحیحوں کی زینت بنے پھر اس کا ذکر کیوں نہ تو رات اور انجیر کے سفاق میں موجود ہو اور آج آدمیوں کی شکاوت قلبی کے باوجود آج پوپ کی سازشوں کے باوجود آج مشرقوں کی تعریفات کے باوجود آج رویوں کی ہر اور سرائی کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامات آج بھی و اور نیند صفحات کے اندر جگمگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں پہلو بشارت جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے ذرا اس بشارت کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے انجیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہے وٹامنس کا اتنا اٹھائیے اس کو کھولئے کیا الفاظ ہے خدا رب العزت وہ سینا سے آیا سعید کے اوپر جلوا فدن ہوا اور توڑے فاران سے شروع ہوا اور اس کے آنے کا عالم کیا تھا دس ہزار ساتھ دوسرے تھے اس کے دانے ہاتھ کے اندر آٹو شریعت موجود تھی اب ذرا یہ بات کروائیے سینا اس پہاڑ کا نام جہاں پر سید موسا کے پر وہی کو اتارا گیا سعید اس پہاڑ کا نام جہاں پر سید میں کو مقام نبوت سے امکنار کیا گیا اور توحے فاران کس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کا نازل کیا گیا حضرت اسماعیل کے بارے میں کتاب پیدائش کے اندر یہ عبادت موجود ہے کہ ہاں جو بیٹا اسماعیل وہ فاران کے اندر رہا کرتا تھا وہ فاران کے بیابانوں کے اندر رہا کرتا تھا اور پوری دنیا میں پتا ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں چھوڑ رہے تھے اسماعیل کو جناب ابراہیم نے وادی غیر عظیم رنگ میں چھوڑا تھا فاران کی وہ وادی جس کو دنیا آج مکے کے نام سے جانتی ہے اور حضرت آقا جب مکہ میں دوبارہ گائے ہوئے تو فاران کے پڑھائے عالم کیا تھا دس ہزار رات آپ کے ساتھ موجود تھے آپ کے دانے ہاتھ کے اندر آپ کی شریعت موجود تھی اور آپسی کے معنی دو ہیں ایک وہ شریعت جو جہاد کی شریعت ہو جو دشمنوں کو مٹانے والی شریعت ہو جو کالیمت اللہ کو اجاگر کرنے والی شریعت ہو اور آپسی شریعت کا دوسرا معنی یہ ہے جس میں کوئی بھام موجود نہ ہو جو پوری کی پوری روشن ہو جس میں کوئی کریم موجود نہ ہو جس میں کوئی الجھاؤ موجود نہ ہو اور آقا نے اپنی شریعت کے بارے میں کیا کہا تھا میری شریعت وہ ہے نئی لوہا کا نہاری جس کی راتیں اس کی صبح بھی کا روشن ہے ذرا غور دیجیے دس ہزار کو دوسروں کے ساتھ وہ کوہ پاران سے آئے گا اب ذرا عیسائیوں کی تحریفات کے اوپر غور کیجیے سن انیس سو اٹھاون سے پہلے جتنی بھی بائبلیں چھپی ان کے اندر یہ الفاظ موجود تھے وہ دس ہزار کو دوسروں کے ساتھ آئے گا لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا جہاں پر تو ایک فاران کی بات ہوگی جہاں پر دس ہزار کو دوسروں کی بات ہوگی دنیا کی نگاہیں اگر جائیں گی مدثر کی سمجھ جائیں گی مزم کی سمجھ جائیں گی دنیا جان لے گی مداون رب العزت کے جہاں پر اس کے کلمے کے عروج کی بات ہوگی جہاں پر اس کے وہی کے پھلاؤں کی بات ہوگی جہاں پر سرزمین مرغا کی بات ہوگی جہاں پر دس ہزار کو دوسروں کی بات ہوگی دنیا سمجھ جائے گی اس سے مراد عبداللہ کا نقل جگر ہے اس سے مراد آمینہ کا نور نمر ہے انیس سو اٹھاون کے بعد انہوں نے تحریفات یہ کی کہ اردو ترجموں کے اندر دس ہزار دوسروں کو لاکھوں کو دوسروں کو بدل دیا اور انگلش ترجموں کے اندر اس کو ہزاروں کو تھاؤزینڈ کے اندر بدل دیا ٹین تھاؤزینڈ کی بجائے اس کو تھاؤزینڈ کے اندر تبدیل کر دیا لیکن آج بھی انیس سو اٹھاون سے پہلے کنگ جیمس کے ورژن کو اٹھائیے انیس سو اٹھاون سے پہلے اردو پراجن کو اٹھائیے ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں گے وہ جو توڑے فاران سے آئے گا جس کے ہاتھ میں آپ کی شریعت موجود ہوگی اس کا عالم یہ ہوگا اس کے ساتھ دس ہزار کو دوسروں کا لشکر موجود ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد دوسرے کے تو بدل گئی انجین بدل گئی لیکن میرے آقا کا نام نامی آج بھی وہاں پر جگمگا رہا ہے اور کتاب استثناء کے اندر سیدنا موسا علیہ السلام تو میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کیا بات کہتے ہیں اے میری بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں اس بات کو سن لو اللہ رب العزت تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجے گا وہ رسول میری طرح کا رسول ہوگا اور اس کے بارے میں اس بات کو سن لو جو اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ نیچ تو نابود ہو جائے گا ذرا وہ دیجیے بنی شاہ کو محاطب ہو کر کیا بات کروں دنیا سے نہیں تمہارے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں وہ بنی اسماعیل ہے اشاد کے بھیا کو پوری دنیا جان ہے ان کا نام نامی جناب اسماعیل ہے اور ذرا اس بات میں روک دیجیے عیسائی تعمیر کرتے ہیں اس عبارت کو اس بشارت کو جناب عیسا پر اس کا اطماع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد جناب عیسا بھی زیادہ گرامی ہے ذرا روک دیجیے کیا موسا عیسا علیہ السلام السلام میں تو مشابت موجود ہے جناب موسا وہ صاحب جلال ہے جناب عیسا وہ صاحب جمال ہے جناب موسا علیہ السلام السلام ان کے باپ بھی موجود تھے ان کی ماں بھی موجود تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علام بن باپ پیدا ہوئے سیدنا موسا علیہ السلام السلام قوم کے سردار تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام السلام بائبل ایک محروم انسان تھے جن کے ساتھ صرف بارہ ہماری موجود تھے سیدنا موسا علیہ السلام السلام میں لوگ مارد ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام السلام کو بقول بائبل پھانسی کو پلٹکایا گیا اور بقول مسلمان وہ زندہ آسمانوں کے لیے اٹھائے گئے موسا علیہ السلام السلام کی شریعت کے اندر حلال حلال و حرام کے مسئلے بھی موجود ہیں حیض و نفاس کے مسائل بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس شریعت کے اندر اقدامات کا طریقہ کار بھی موجود ہے اس سے شریعت کے اندر سول لا بھی موجود ہے ادھر جناب یہ ساری شریعت کو دیکھیے اس میں عمل نام کی کوئی چیز موجود نہیں یہ تو محبت کے اوپر یقین رکھنے والی شریعت ہے اس میں کوئی بھی چیز حرام نہیں جس میں کوئی بھی چیز حلال نہیں جس میں ہر چیز حرام ہے جس میں ہر چیز حلال ہے یہ تو اس قسم کی شریعت ہے لیکن ذرا موسا علیہ السلام اور محمد کریم علیہ السلام کا ذرا موازنہ کیجیے جناب موسا نے بھی یہ کیا جناب محمد علیہ السلام نے بھی یہ جناب موسا علیہ سلاد السلام بھی وقت کے فرونوں کے ساتھ ٹکراتے رہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت کے فرونوں کے ساتھ ٹکراتے رہے حضرت موسا علیہ سلاد السلام بھی ایک محکم شریعت لے کے آئے جس کے اندر شادی بیاہ کے مسائل موجود تھے اور حضرت آقا علیہ صلاح السلام کی ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں شادی بیاہ کے آداب موجود تھے سیدنا موسا ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں حلال و حرام کے اخبار موجود تھے اور حضرت آقا ایک ایسی شریعت لے کے آئے جس میں حلال و حرام کو وعدے کر دیا گیا تھا حضرت موسا علیہ صلاح السلام وہ اپنی قوم کے اوپر غالب آئے اور حضرت آقا علیہ صلاح السلام کی اپنی قوم کے اوپر غالب آئے حضرت علی علیہ السلام السلام نے بنی اسرائیل کو فرونیوں پہ غالب کیا اور حضرت آقا نے مہاجرین انصار کو سارے مقابلے پر غالب کیا وہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے اور وہ بے شمار تشین گوئیاں جو بائبل اور توڑان کے اندر موجود ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ شاء آئندہ حکمہ جمعہ میں کیا جائے گا لیکن ایک چھوٹی سی کشین گئی حضرت آقا علیہ السلام اسلام کے بارے میں کہہ کے اپنی کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کا پتا ہے جب آقا علیہ السلام اسلام مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تو بدر کا مارکا آپ کی ہجرت کے دوسرے سال سن دو ہجری کے اندر پیش آیا تھا اور دو ہجری کا وقت وہ تھا جب اہل کی دار کے اوپر جب قریشیوں کے اوپر جب بنو کی دار کے اوپر مسلمان عالم آئے تھے اور جب علیہ صلاح السلام مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تھے عالم یہ تھا آپ کے کے تلواروں والے موجود تھے جو آپ کو قتل کرنے کے ڈرتے تھے جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے آئیے ذرا بائبل کو اٹھائیے یا کی کتاب کو اٹھائیے کی کتاب کے اندر جناب اشیا علیہ السلام السلام کیا بات کہتے ہیں الفان سنیے ذرا غور سے سنیے عرب کے اوپر بار نبوت شروع یہ ہے آج بھی بائبل کے اندر شروع موجود ہے عرب کے اوپر بار نبوت کیا الفاظ ہے وہ جو سوچتی ہوئی تلواروں کے نیچے میں نکلا وہ جو کھینچی ہوئی تلواروں میں نکلا وہ جو سرزمین کے اوپر جب پہنچا تو ایک برس کے اندر مزدوروں کے ایک سال کے اندر اللہ رب العزت نے دمو کی داروں تلاشیوں کی ساری شان و شوقت کو اس کے سامنے پامال کر کے دیا تھا اس قدر مداحت کے ہونے کے باوجود جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کو نہیں مانتے ان کی نبوت کو نہیں مانتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ مینا تئین کتاب یار کما ہوں جن کے پاس رنجیل کا علم موجود ہے وہ محمد علیہ اسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے سجے بیٹے کو پہچانتے ہیں وہ نفری کمبل ہوں لق تو نون حقاقہ وہ ہوں یا نمون لیکن اس پہچاننے کے باوجود ان میں سے گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں آپ کو چھپا رہا ہوں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شریعت بیضا اور اسلام سے بنا پیرا ہونے کی توفیق دے اور جو باتیں حضرت آقا کے حوالے سے بائبل وغیرہ کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے میں سیدھی گفتگو ان شاء اللہ نظیر آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ہوگی اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین حریف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے واحمدان الحمد للہ رب العالمین أعوذ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 حضرات گرامی قدر عیسائیت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی ربوبیت کے پر قائم ہے اور عیسائی یہ بات سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام معاد اللہ و رب تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے حتبہ جمعہ میں دو ایسے دلائل کو پیش کیا ہے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بقول انجیل بھی سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام رب نہیں بلکہ اللہ کے بندے تھے آپ کھانا بھی کھاتے تھے آپ پانی بھی پیتے تھے اس کے علاوہ ایک مرتبہ انجیر کے درخت کے قریب آپ جاتے ہیں وہاں سے انجیر کو توڑنے کے لیے تو جب اس میں انجیر آپ کو نہیں ملتی تو آپ اس کو بدوا دیتے ہیں وہ درخت جل کے راکھ ہو جاتا ہے جل کے سوکھ جاتا ہے یا پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس شخصیت کو چند فٹ کے فاصلے کے اوپر موجود انجیر کے درخت کے اوپر لگی ہوئی انجیر کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں وہ رب نہیں ہو سکتا سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح اسلام جس وقت ان کو گرفتار کیا جانا تھا وہ و زیتون پہ ڈالتے ہیں روتے ہیں گڑاتے ہیں لیکن ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی ایسے عالم میں مالک کائنات آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ فرشتہ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح اسلام کو تسلی دیتا ہے اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے کیا رب اکبر کو اس کی تسلی کی ضرورت ہے تسلی تو مومین کو دیتے ہیں ان اللہ دینا کالو رب اللہ علیہم کا جو لوگ مومن ہوتے ہیں اب دین پہ استقامت دکھاتے ہیں اللہ مالک کائنات ان کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ رب کے اوپر فرشتے کا نزول مانا جا رہا ہے رب تو فرشتوں کو نازل کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کے اوپر نزول مانا جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کو قیامت کی گھڑیوں کی کیفیت کا علم نہ تھا انہوں نے اس کی ہول لاٹھیوں کا ذکر کیا لیکن کہا میں اس کی کفیت کو میں اس دن کا آنے کے وقت کو نہیں جانتا میں اس گھنٹے کے آنے کے وقت کو نہیں جانتا اس کا علم صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے جس کو قیامت جیسے یقینی اور کبئی واقعے کی تعین کا علم نہیں ہے اس کے بخو قدیر ہونے کے دن کا پتہ نہیں وہ رب نہیں ہو سکتا وہ عبداللہ رسول اللہ تو ہو سکتا ہے اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح اسلام جب شریف کے اوپر لٹکائے جاتے ہیں بقول بائبل وہاں پر مجبور نظر آتے ہیں وہاں پر پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو مجبور ہو جائے جس کی رائے اپنی ذات کے اوپر نکل سکے وہ رب نہیں ہو سکتا وہ عبداللہ رسول اللہ تو ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ صلاح السلام کی ربوبیت کی نفی کرتی ہیں اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ حضرت آقا علیہ صلاۃ السلام کی رسالت کے بارے میں تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مالک کائنات نے یہ بات کہی ہے وہ مکتوب ابو مکتوب سے تورات الجم کہ محمد علیہ صلاح السلام کا نامی نامی اور آپ کی بشارات اور آپ کی علامات انجیل اور اختراعت کے اندر موجود ہیں آج اگر عیسائیوں نے اپنی کتاب کے اندر بہت سی تعریفات کر دی ہیں لیکن آج بھی اگر حضرت آقا علیہ السلاط والسلام کی نشانیوں کو کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس کے لیے نشانیوں کو ڈھونڈنا چلنا بھی مشکل نہیں تو اس حوالے سے چند نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں جن میں سے اہم نشانی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ خدا سینا سے آیا شریر کے اوپر جلوہ فضل ہوا اور کوئے سہرام کے اوپر پتی ہوا اور جب اس کے آنے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کا ایک لشکر تھا اور اس کے دانے ہاتھ میں اپنی شریعت موجود تھی اگر حضرت آقا علیہ السلاط اسلام جب کوئے فاران کے پر آئے تھے جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو دس ہزار قدوسی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے دانے ہاتھ کے مراد شی شریعت موجود تھی جس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ وہ شریعت مخالفین اسلام کو اور اللہ رب العزت دشمنوں کو جلا دینے والی شریعت تھی اور دوسری مانا یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر کسی قسم کی کجی موجود نہیں تھی کسی قسم کا کوئی خفیہ پہلو موجود نہیں تھا نئی لوہا کا نہاری اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن تھی اللہ مالک کائنات ہم کو صحیح معنوں میں دین حنیف کے پرول پارا ہونے کی توفیق دے کئی ان دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے وہ من جب غیر دین فلن یوگ ہوا وہ فی الحر جو اسلام کو چھوڑے عیسائیت کو پکڑے اسلام کو چھوڑے یہودیت کو پکڑے اسلام کو چھوڑے بدھ مذہب کو پکڑے اسلام کو چھوڑے ہندو مت کو پکڑے اسلام کو چھوڑے جین مت کو پکڑے اسلام کو چھوڑے سکھ مت کو پکڑے وہ آہرت کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شراکت و اور کامیابی کے رستوں کو بچلائے ربی رب السلام الب سلیم الحمد اللہ رب الحمد